الباب السادس والثمانون ومئة باب فضل الأذان أذان كي فضيلتك بيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه الاستهام الاقتراع والتهجير التبكير إلى الصلاة حضرت ابو اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اس فضیلت کو جان لیں جو اذان دینے اور پہلی صف میں ہے پھر وہ اس پر قرآن اندازی کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو یقیناً وہ اس پر قرآ اندازی کریں اور اگر وہ جان لیں کہ اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور دوڑ دوڑ کر اس میں آئیں اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور اس میں شریک ہوں اگرچہ انہیں گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے بخاری و مسلم وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذان دینے والے قیامت کے دن دیگر تمام لوگوں سے لمبی گردن والے ہوں گے مسلم وعن عبد عبد الله الله بن بن الرحمن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله الله صلى عليه وسلم رواه البخاري حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو پس جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو اذان میں اپنی آواز کو اونچا کیا کرو اس لیے کہ معذن کی آواز کو آخری حد تک جو جن انسان اور کوئی اور چیز سنتی ہے قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے بخاری وعن ابی هريره رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التاذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه التثويب الإقامة حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے پھر جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے حتیٰ کہ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے کہتا ہے فلاں چیز یاد کر فلاں چیز یاد کر وہ چیزیں جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھیں یہاں تک کہ آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے بخاری و مسلم وعن عبد بن بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح معذن کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو بے شک یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں چنانچہ جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن متفق عليه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يعني اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال یعنی واجب ہوگی بخاری وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر کہا لا اشد اللہ الله وحده لا شريك له نبد محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبلاسل دینہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں اللہ کے رب ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مسلم وعن رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت أنس رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا اذان اور تکبیر کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی اس روایت کو ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے